سبق نمبر دو وصیت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے پہلے سبق میں ہم نے دو باتیں یاد کر لیں نمبر ایک میراث کے سارے احکامات کسی کے مرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں زندگی میں ہر شخص کا مال صرف خود اسی کی ملکیت ہوتا ہے نمبر دو میراث کے حصے اللہ تعالیٰ نے فرض اور مقرر فرما دیے ہیں کوئی دینا چاہے یا نہ دینا چاہے کوئی لینا چاہے یا نہ لینا چاہے کوئی نیک ہو یا بد کوئی فرما بردار ہو یا نا فرمان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے مرتے ہی اس کے شرعی وارث اپنے اپنے حصے کے مطابق اس کے چھوڑے ہوئے مال کے مالک بن جاتے ہیں ان دو باتوں کے بعد اب بات کرتے ہیں وصیت کی زندگی میں ہر شخص اپنے مال کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اگر اپنا سارا مال نیکی کے راستے میں لگانا چاہے تو اسے اختیار ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و اولاد کے لیے بھی ان کی ضرورت کے بقدر چھوڑ دے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنا مال اپنی اولاد یا رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر تقسیم کرنے یا دینے کا مطلب ہے کہ وہ جس کو دے رہا ہے اس کو مکمل مالک بنا کر دے دے یہ نہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دیا جائے یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے یہ وصیت کہلاتا ہے اور وصیت میں دو باتیں ضروری ہیں نمبر ایک وصیت صرف اپنے مال کی تہائی یعنی تیسرے حصے کی کر سکتا ہے مثلاً ایک شخص کے سارے مال کی قیمت تیس ہزار ہے تو وہ صرف دس ہزار کی وصیت کر سکتا ہے اگر وہ اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت مال کے صرف تیسرے حصے پر جاری ہوگی باقی پر نہیں نمبر دو کوئی شخص کسی ایسے شخص کے لیے وصیت نہیں کر سکتا جو اس کا شرعی وارث ہو مثلا یہ وصیت کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو میری گاڑی دے دی جائے یا میری بیوی کو میرا مکان دے دیا جائے یہ وصیت درست نہیں کیونکہ بیٹا اور بیوی اس کے مال کے شرعی وارث ہیں چنانچہ ان کے لیے کی گئی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور وہ گاڑی اور مکان سب برسا میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوں گے خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو تو وصیت صرف تہائی مال میں کرے اور ان افراد کے لیے کرے جن کو اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا چنانچہ وہ آدمی جس کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں موجود ہوں چونکہ اس کے بھائی کو اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا تو وہ اپنے بھائی کے لیے وصیت کر سکتا ہے اسی طرح کسی نیک کام کی وصیت بھی تہائی مال میں کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مال جہاد میں دے دیا جائے یا مسجد بنائی جائے یا میرا حج بدل ادا کرایا جائے یا میری نمازوں روزوں کا فدیہ دیا جائے وغیرہ ایسی وصیت جائز اور نافذ ہوگی